Yeah, right. اور مدارس کے منتظمین حضرات اور عزیز طلبا اور طالبات یہ بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پندرہ طالبات نے اپنے مدرسہ میں صحیح بخاری کی کر لی اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو اور محنت کو قبول فرما لے اور اس عظیم فضیلت کے حصول کے بعد ان طالب اس دور میں بچیوں کا علم کے زیور سے آراستہ ہونا اور خاص طور پہ صحیح بخاری پڑھ دینا ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور امتیاز بھی اور ایک بہت بڑا شرف بھی بخاری تک پہنچنا اور صحیح بخاری کی تکمیل کر لینا یہ یقینا ایک جہاد عظیم ہے ورنہ جو سرکاری جامعات ہیں یونیورسٹیاں ہیں ان میں طالب علم پی ایچ ڈی کر جاتا ہے اور صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھ اور وہ لوگ بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بچیوں کے تعلیم کا اہتمام کیا یہ درسگاہ قائم تھی جس میں ایک مکمل پردے کی حفاظت کے ساتھ بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا اور آج اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری کی تکمیل عمل میں آ رہی ہے وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس ادارے کے سپرد کیے اور وہ اساتذہ اور معلمات بھی جنہوں نے ان بچیوں کو زیور تعلیم سے راستہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس تعلق سے تین بات قائم کیے ہیں ایک بات ہے باب تعلیم ابو اہل ایک شخص کا تعلیم دینا یا تعلیم دلوانا اپنے اہل کو بیوی کو یا بچیوں کو یا بہنوں کو یہ بڑے شرف کی بات ہے امام بخاری اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلاست اجرف مرت ہے تین قسم کے لوگ ہر عمل کا دوہرا اجر دیے جاتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ جو کام کریں انہیں ہر عمل کا ڈبل اجر ملتا ہے ایک رجل من اہل کتاب آمن ثم فآمن بي وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو یہودی یا عیسائی جو اپنے نبی پر ایمان لا چکا ہو اور پھر اس نے مجھے پا لیا میری نبوت کو پا لیا اور مجھ پر بھی ایمان لے آیا تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا دوسرا کون شخص ہے فرمایا کہ عبد المملوک ادا حق حق اللہ وہ نوکر ہے جو پوری جانبداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک یا اپنے آقا کا بھی پوری جانبداری کے ساتھ دونوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور تیسرا فرما رجل میں عند امامت ادب ہے فخصنت ادیب ہے وعلم ہے ثم اعتبا فتزوج وہ شخص جس کے پاس ایک لوڈی تھی جس نے اس کو اچھا ادب سکھایا اور تعلیم دلوائی یا تعلیم دی اور زیور علم سے آراستہ کر کے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا امام بخاری کی یہاں فقہ یہ ہے کہ ایک لونڈی جس کی ذمہ داریوں کا دائرہ محدود ہے اسے تعلیم دینے کا یہ اجر ہے کہ دوہرا ثواب اور ڈبل اجر تو ایک آزاد عورت جس کی ذمہ داریاں لوڑی سے کہیں زیادہ ہے اسے تعلیم دینے کا ثواب کتنا ہوگا یقیناً جو ادارے جو ماں باپ جو بھائی کے شوہر اپنی عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں اور عمل اس میدان میں موجود ہیں وہ ایک بڑا عظیم کام انجام دے رہے اور ایک عظیم ذمہ داری نبھا رہے یہ صحیح بخاری میں عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے پہلا تھا تھوڑا آگے چل کے امام بخاری نے ایک اور باغ قائم کیا باپی میں امام وقت یا حاکم وقت عورتوں کو الگ سے نصیحت کرے اور ان کو تعلیم دے پہلے باب سے مقصود کیا تھا کہ اپنی عورتوں کو تعلیم دے اس بات کا مقصود کیا ہے کہ ایک امام وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان کی جو مسلمان عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ ان کی تعلیم کا تذکیر کا اور فرض کا اہتمام کریں یعنی تعلیم کا یہ دائرہ اپنی عورتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر تعلیم کا اہتمام کیا جائے امام خاجے کی دلیل کیا ہے آپ نے ایک عید کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا مردوں کا جمع غفیر تھا اس کے بعد عورتیں تھیں آپ نے محسوس کیا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ سکی تو آپ مردوں کو خطبہ ارشاد فرما کر برال حبشی کو ساتھ لے کر عورتوں کے اجتماع میں چلے گئے اور انہیں الگ سے خطبہ ارشاد فرمایا ان یعنی امام وقت کا عورتوں کی تعلیم اور نصیحت کا اہتمام اور آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو فنی اری تو کچھ اکثر اہل النار میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے تمہاری تعداد زیادہ ہے تو آخریت کا راستہ یہ ہے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ تم صدقہ دو اور کثرت سے استفاد کرو یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جب نبی السلام سے صدقے کا حکم سنا تو اپنے زیورات اتار اتار کر بیال حبشی کی جھولی میں ڈال رہے حتیٰ کہ جلدی صدقہ دینے کے لیے اور پیغمبر السلام کے فرمان پر جلدی عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا زیور نوچنا شروع کر دیا اپنے آپ کو زخمی کر ڈالا تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیر میں تاخیر نہ ہو مصطف عورتیں تھیں اور عمل میں جلدی کرنے والے اپنے آپ کو زخمی کر دیا اپنا زیور نوچ نوچ کے اتار کے بلال خوشی کی ڈھولی میں ڈالنا شروع جس وقت پردے کی آیات نازل ہوئی رات کا وقت تھا صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی رسول اللہ کے ساتھ اور پردے کا حکم آیا کہ اپنی اوڑھ لیا اپنے اوپر ڈالو اس طرح ڈالو کہ سر سے ڈالو اور اس کو پھیلا کر پاؤں تک لے جاؤ جسم کا کوئی حصہ منکشف نہ رہے کھلا نہ رہے اب یہ صحابہ اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنے گھروں کی عورتوں کو جمع کیے اور پروردگار کا نیا پیغام ان تک پہنچا دیا کہ آج اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے تم عورتوں کے لیے ہی جلا دی بھی عورتیں پریشان ہو گئی کہ صبح ہم نے فجر کی نماز حسب دستور حسب عادت مسجد نبی میں جا کر ادا کرنی ہے اور قرآن نے اوڑھ دیا اوڑھنے کا حکم دے دیا وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں اب کیا کریں رات بھی ہے بازار بھی بند ہے کیا کیا جائے وہ عورتیں ان کا عملی جذبہ اور پیغمبر اسلام کی سنت سے محبت اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل اور تکمیل رات بھر وہ عورتیں سوئی ہیں اپنے بستروں کی چادر نکال کر پھاڑ پھاڑ کر سلائی کر کر کے رات بھر اپنی اوڑھنیاں تیار کی اور صبح کی نماز کے لیے جب یہ عورتیں نکلیں تو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے گھروں سے باہر یہ ان کا عملی جذبہ اور یہی جھلک آپ نے ابھی دیکھیں کہ عورتوں سرتا جو میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا تو عورتیں جلدی صدقہ دینے کے لیے اپنا زیور نوچ نوچ ہی ہوتا ہے کان ناک سے نوچ کر کان سے نوچ اپنے آپ کو زخمی کر ڈالا ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں تم پھر اللہ لہن متفد نہ تمہاری زبانوں پر لہنتے بلانتیں بہت ہوتی ہزیات گوئی اور گالی گلوچ غیب سے چوریاں حسد اور بغض کی باتیں بہت ہوتی ہیں یہ ایک سبب وہ تفر اور شوہر کی ناشکری اور شوہر کی نافرمانی ناشکری اور نافرمانی دونوں معنی لو احسن کن دہر اگر ایک شوہر تم پر زمانہ بھر اچھائی کرتا رہے نیک سلوک کرتا رہے کھلاتا رہے پھراتا رہے پہناتا رہے کبھی کوئی کوتا ہی ہو گئی تو یہ فوراً کہہ دیتے کہ مار آئی تو میرے کا خیر قط جب سے تیرے گھر آئی ہوں مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی پھوٹے نصیب نہیں کہ کل میں نہ شکری یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اپنے شوہر کے مقام کو پہچانو اس کی نافرمانی سے گریز کرو اور اس کی ناشکری سے گریز کرو اور کبھی کوئی کوتا ہی ہو ایک بار ہو دس بار ہو اس پر صبر کرو تاکہ اس صبر کا سلا اللہ کے حاصل کر سکے امام بخاری کی دو بار پہلے بار کا مفہوم یہ کہ اپنی عورتوں کو تعلیم کا جو ہے وہ اپنی عورتوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کرو ان کو تعلیم دو یا تعلیم دلواؤ دوسری دوسرے باپ کا مفہوم یہ ہے کہ تعلیم کا یہ دائرہ اپنے گھر تک محدود نہ ہو بلکہ امیر امام حاکم جو بھی ولی امر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کرے جیسا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے الگ سے عورتوں کو خطبہ دیا ان کو واضح کیا اور ان کو ایک اہم پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا تھوڑا آگے چل کے ایک تیسرا بھاگ تیسرا بھاگ وہ کیا ہے باب ہل یج ہل یوج ہے ہل یوج ہے یوم الحرت لنسار پھر علم کہ کیا ایک عالم یا ایک امیر عورتوں کے لیے ان کی وعد اور تعلیم کے لیے خاص نشست مقرر کر سکتا ہے یعنی اب تک جو دو باغ ہیں ان میں مرد عورتیں مجلس میں موجود ہیں مرد عورتیں موجود ہیں مجلس میں عورتیں بھی سن رہی مرد بھی سن رہے عید کے خطبے میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی لیکن یہ تیسرا بات یہ کہ کوئی مرد نہ ہو صرف عورتوں کا اجتماع ہو اور ایک امیر وقت یا امام وقت یا کوئی بھی عالم محدث مردوں سے ہٹ کر الگ سے عورتوں کے لیے ایک مجلس منعقد کرے اور ان کو علم دے اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے اس میں صرف عورتیں شریک ہو جی ہاں ماں بخاری کا تیسرا بات یا غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح عورتوں کے علم کے حریث ہیں اور مختلف اطوار سے ان کے حصول علم کی ترغیب دے رہے رسول اللہ وسلم احادیث اور فرامین کی روشنی یا حدیث لائے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا ایک وقت رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آگے کر رجال یہ مرد ہم پر غالب آ گئے جو نشست ہے مردوں کی جو مجلس فائد ہے مردوں کی ہم عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہمیں بھی الگ سے نشست چاہیے الگ سے فرض کی مجلس چاہیے رسول اللہ کہ ہاں بات درست فوائد ہن یومن ایک دن کا فائدہ کر لیا کہ فلاں وقت ہم طے کرتے ہیں اس وقت فلاں مقام پر اکٹھی ہونا اور میں وہاں آ کر فائز کروں درج دو دوں دو ظاہر ہے کہ جب عورتوں کی مجلس ہوگی اور اس میں کوئی محدث مرد درس کے لیے جائے گا تو پورے جو پردے کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے اگر عورت مدرس ہے باز کرنے عورت گئی ہے تو وہاں تو حجاب کی ضرورت نہیں لیکن حجاب کی ضرورت ہے اور وہ ہے اس کی آواز کا پردہ عورت کے لیے کوئی جواز نہیں کہ وہ مائک پر عورتوں کو درج دے عورتیں بھی سن ہیں اور باہر بھی آواز آئے عورت پوری پڑتا ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے تو مرد اگر مدرس ہے اس کے حجاب بھی کا تقاضا اور ہے اور عورت اگر مدرس ہے تو اس کے حجاب کا تقاضا اور ہے عورتوں کے سامنے وہ بیٹھے گی لیکن اس کی آواز پردہ ہوگی اور کوئی جواز نہیں کہ ایک عورت کی آواز باہر جائے کوئی جواز نہیں کہ ایک مرد عورت کی کیسے سنے کوئی جواز نہیں کہ ایک مرد عورت کی سی ڈی سنیں اور سمجھے کہ میں اس سے علمی استفادہ کر رہا ہوں نہیں عورت کی آواز پردہ ہے اور مردوں کے لیے واس کے لیے مرد موجود ہے اور عوام موجود ہیں علماء سے استفادہ کیا جائے اور ان کے دروس سے استفادہ کیا جائے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ وقت رکھا ان کی مجلس قائم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو آپ نے فرمائے یہاں چونکہ طلبا بھی موجود ہیں حافظ شعیب صاحب نے پابند کیا ہے کہ باتیں جو ہیں وہ صرف ترغیب و ترغیب تک رہیں اور کوئی علمی بات نہ ہو لیکن طلبہ موجود ہیں طالبات موجود ہیں تھوڑا سا ایک علمی تکرار امام بخاری کی اسنادی فقہ امام بخاری یہاں جو سند لائے ہیں اس حدیث کی کہ عورتوں نے تقاضا کیا کہ ہماری الگ مجلس ہونی چاہیے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں اور آپ تشریف لے گئے ابو سید فرماتے ہیں اس مجلس میں آپ نے بہت دیا بڑی احادیث بیان کی ایک حدیث یہ بھی بیان کی کہ ماں بالکل تو امراض میں بلا دے کہ جو عورت اپنے تین بچے اللہ کو دے دے تین بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے احتساب کرے تو کیا ہوگا وہ تین بچے قیامت کے دن اس عورت کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں جہنم سے حجاب بن جائیں ایک عورت نے کہ بس نہیں نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اگر دو بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں پھر بھی فرمایا کہ بس میں نے دو لی دو بچے بھی اگر فوت ہو جائے تو قیامت کے دن دو بچے جہنم کے مقابلے میں اس عورت کے لیے حجاب بن جائیں گے اور پردہ بن جائیں گے مانا وہ عورت جہنم میں نہیں جا سکتی امام بخاری کی صنعت حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ امام بخاری کے شیخ کون ہے آدم یہ آدم بن ابی رحمہ اللہ ان کے شیخ ہیں شعبہ شعبہ ان کے استاد سند گوری آگے ابن الاسبہانی یہ شعبہ کے استاد ہیں اور ابن الاسبہانی کے استاد زکوان ابو صالح جن کی کنیت ہے اور زکوان کے استاد نبی اسلام کے صحابی ابو سعید خدری تعالیٰ یہ سر آگے امام بخاری یہی حدیث دوبارہ لاتے ہیں دوسری صنعت کے ساتھ وہ صنعت ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا خندر یا خندر دونوں جائز عن شعبت امام بخاری کا شعر محمد بشار ان کے شعر غندر غندر ایک لقب ہے ان کا اصل نام محمد اور باپ کا نام جعفر تھا محمد بن جعفر ان کے سے کوئی شعبہ شعبہ بن حجا اور آگے پھر سند پوری وہی ہے شعبہ کے کے استاد استاد ابن ابن زکوان اور زکوان کے استاد ابو سید خدر یا امام بخاری کی صنعت پر اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ پہلی صنعت جو امام بخاری نے ذکر کر دی اس میں امام بخاری اور شعبہ تک ایک ہی واسطے آدم ایاس کے ایک ہی واسطے سے امام بخاری شعبہ تک پہنچ گئی دوسری صنعت جو ہے اس میں شعبہ تک دو واسطے ایک محمد بشار کا اور دوسرا محمد بن جعفر کا یعنی پہلے میں علوم ہے اب سنت میں نزول آئے سند عالی اب سند نیچے گر گئی سند صاف ہے میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنا وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے مرغوب ہوتی ہے مطلوب ہوتی ہے محدثین اپنے واسطے کم کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے تو امام بخاری نے یہ کیا کیا کے بعد دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صنعت کے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری کی اسناد میں بڑے لطائف ہیں امام بخاری یہ صنعت اس لیے لائے دوسری جس میں نظور ہے اس میں شعبہ کا شاگرد محمد بن جعفر اور شعبہ کے تمام شاگردوں میں سب سے قوی شاگرد محمد بن جعفر تھا محمد بن جعفر اسبت یعنی بھی شعبہ جب یہ شعبہ سے روایت کرتا ہے تو سب سے زیادہ سکا ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس علمی لطیفے کی خاطر اس دوسری صنعت کو ذکر کیا اور ایک اور وضاحت مطلوب تھی پہلی صنعت میں شعبہ کا استاد ابن الاسبحانی ہے نام ذکر نہیں اس بہانی کا بیٹا کون سا بیٹا دوسری صنعت میں ہے کہ وہ عبد الرحمان اسماعیل اس بیٹے کی سراہد ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری صنعت کو ذکر کیا پہلی صنعت کے ایک ابہام کو اور پہلی صنعت کی ایک جہالت کو دور کرنے کے لیے بلکہ امام بخاری ایک تیسری صنعت بھی لائے اس کے بعد وہ ابو حریرا سے لڑکی کو حدیث حدیث مگر وہاں راوی ابو سعید خدری نے بلکہ ابو حریرا وہ کیوں لائے یعنی ابو حریرا کی حدیث ابو سعید خدری کی حدیث کے لیے ایک شاہد کے طور پر وہ حدیث کیوں لائے ایک علمی فائدہ دینے کے لیے حدیث ابو سعید خدری میں الفاظ یہ ہیں کہ جو عورت اپنے تین بچے پیش کر دیا تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لیں تو تین بچے جہنم سے پردہ بن جائیں گے حدیث ابو میں ایک نیا علم ہے کہ جو عورت تین بچے اللہ کو دے دے اللہ کو پیش کر دے لم شرط یہ کہ وہ تین بچے بلوغت کو نہ پہنچے بلکہ بچپن میں فوت گئے یہ ایک اضافہ علم کا اضافہ کہ وہ بچے بروغت کو نہ پہنچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو اور وہ عورت صبر کر لے تو وہ جہنم کے خلاف حجاب بن جائے ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس کی گود میں ایک بچہ تھا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خود اللہ میرے اس بچے کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ اس کو عمر دے دے صحت دے دے فقط فرد و صلاحت اپنے دو ہاتھوں سے تین بچے دفن کر چکی ہوں تین بچے قبر میں اتار چکی ہوں رسول اللہ وسلم نے شاہ تو نے تین بچے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کر کے جہنم کے ارد گرد ایک ایسی بار بنا لی ہے کہ تم اس بار کو کبھی عبور نہیں کر سکے مانا تو جہنم میں نہیں جا سکے تو جہنم میں نہیں جا سکے قیامت کا دن ہوگا یہ تینوں بچے یہ دو بچے بلوغوں سے قبل فوت ہونے والے معصوم کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ صادر فرمائے گا بچے وہاں رک جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم اکیلے کیوں ہمارے ماں باپ کیوں ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو جدائی کا اور فراق کا صدمہ دیا ہے ان کے بغیر ہم کیسے جائیں ہماری موت سے ہمارے ماں باپ نے کتنا صبر کیا ہو کتنا صبر کیا ہو تو ان کے بغیر ہم کیسے جائیں اللہ رب العزت ان بچوں کی سفارش قبول کر کے ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ جنت کی طرف روانہ کر دیا تو یہ ایک عورت کا صبر اور اس صبر کا سلا تو امام بخاری کا یہ تیسرا بار کیا ہے جو تعلیم کا اہتمام اپنی عورتوں تک مخصوص نہ رکھو بلکہ امیر وقت یہ امام قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورتوں دوسری عورتوں کے بھی تعلیم کا اہتمام کرے بلکہ اگر اس کے لیے الگ عورتوں کی نشست منعقد کرنی پڑے تاکہ علماء محدثین سے آئیں اور ان کو درس دیں نصیحت کریں تاکہ ان تک علم پہنچے یہ ایک مستحسن چیز ہے رسول اللہ وسلم نے عورتوں کی بات سے موافقت کی الگ ان کو درس دیا اور ان کو بڑا علم جو ہے وہ عطا فرمایا تو الحمد للہ اس دینی مدرسہ کا قیام انہی احادیث پر عمل کرنے کا مزدار اللہ تعالیٰ اس کو ان کو قائم اور ظاہر رکھے اور یہاں بچیاں خواتین آئیں علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اس سے خود بھی استفادہ کریں اور آگے اس علم کو عام کرے عام کرنے سے کیا مراد عام کرنے سے مراد یہ کہ ایک عورت اس کی چار دیواری گھر کی چار دیواری سب سے بہترین تربیت کا ہے ظاہر ہے کہ بچیوں کی شادی ہوتی بچے اولاد ہوتی اور وہ اولاد بالکل ایک پورے کاغذ کی طرح اپنی ماں کے سپر کر دیے جاتے ہیں اب ماں ان کے دلوں پر ان کے دماغوں پر ذہنوں پر جو چاہے نقش کرے اگر ایک عورت مثقف ہوگی اسلامی اور دینی تعلیم سے یقیناً وہ دین نقش کرے گی اور یوں معاشرے میں تخوہ اور دین کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا تشہیر ہوگی اور معاشرے کی اصلاح ہوگی اس میں ایک خاتون کا بڑا کردار صحیح بخاری کی یہ تقریب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ امام بخاری بنے اس میں بہت سے عوامل ہیں لیکن ابتدا دو چیزوں سے ہوئی ابتدا دو چیزوں سے ہوئی بخاری بخاری کیسے بنے یعنی اتنا اتنا بڑا امام کہ ان کو کیا لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث بلکہ بعض علماء نے کیا لقب دیا امام الدنیا فی الحدیث حدیث نے پوری دنیا کے امام پوری دنیا کے امام امام بخاری مجھے کہنے دیجیے مناط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری کا چہرہ اگر قرآن میں تلاش کرنا چاہیں تو قرآن میں بھی ملے گا حدیث میں تلاش کرنا چاہیں تو حدیث میں بھی ملے گا قرآن میں کہا سورہ جمعہ سورہ جمعہ لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالی نے مؤمنین پر احسان کیا ان میں ایک رسول بھیجا یہ احسان مؤمنین پر ان میں ایک رسول بھیجا جس رسول کا وظیفہ کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ تین وظیفے ان کو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا ان کا تزکیہ کرنا اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا یہ اللہ کا ایسا مہمنیت کر کیا ایسا اس باعث افریم رسول ہے ان میں رسول ہے آگے فرمایا کہ وہ آخرین وہ آخرین باؤ عاطف تھوڑا سا طلبہ سے بھی تکرار ہوتا ہے آخری یا یہ جری حالت ہے یا نسلی حالت آخری اگر جری حالت ہے تو بذریعہ باو حرف عاطفہ کے اس کا عطف مؤمنین پر لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسول اس بعث فیہم رسول یہ فیہم کی جو ضمیر ہے ہم جو مجرور ہے کس پر عطف ہے باعث فیہ و باعث فل آخری کہ اللہ نے ان منی میں رسول بھیجا صحابہ کرام اور آخرین میں کچھ اور لوگوں میں لما یا میں جو بھی آئے ابھی تک نہیں آئے جو بھی تک آئے نہیں آئیں گے طلبہ بیٹھے علماء بیٹھے لمبا اور لمبے کیا فرق لم یا زید ان کا معنی زید نہیں ہے آئے گا یہ نہیں آئے گا ہم نہیں جانتے لیکن لما یا زید ان کا معنی زید ابھی تک نہیں آیا مانا آئے گا ضرور ابھی تک پہنچا ہے پہنچے گا لما یا حقوب اللہ نے مؤمنین پہ احسان کیا ان میں رسول بھیجا ان میں اور کچھ اور لوگوں نے بھی جو ابھی تک ان سے مل نہیں سکے لیکن ملیں گے ضرور کہ مومنین سے مل کر رہیں گے یا پھر آخرین نسلی حالت اور اس کا عطف یو مہم کی زمین پر یو مہم الکتاب اور حکمت وہ یو آخرین الکتاب اور حکمت منسوخ بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو کتاب و سنت کی تعلیم دے گا دیتا ہے اور کچھ اور لوگ جو آئیں گے ابھی تک آئے نہیں آئیں گے اور ان سے ملیں گے ان سے ملیں گے اللہ ان کو بھی کتاب حکمت کی تعلیم دے اب ان سے ملنے والے کون ہیں ان سے ملنے والے کون ہیں یہ یہ بلا بھی تو ہو امام بخاری فرما رہے حد آدم ابھی نے سنی حد آدم امام بخاری فرما مجھے یہ حدیث روایت کی آدم بن نبی کیس نے قال حدثنی شعبہ مجھے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی قال حدثنی زکوان مجھے یہ حدیث زکوان نے بیان کی قال حدثنی عن ابو سعید الخدر مجھے یہ حدیث ابو سعید خدری نے بیان کی ابو سعید خدری کا نبی اسلام کے صحابی لیکن امام بخاری ابو سید خدری سے ملے یا نہیں ملے ملاق ہوا یا نہیں ہوا اس سند کے ذریعے اپنے مشائق کے ذریعے چڑھتے چڑھتے چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تک پہنچے صحیح بخاری کی آخری حدیث حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی ہے آخری رنگ لمبا یہ لہدو گے کچھ اور لوگ بھی ابھی تک آئے نہیں لیکن آ کر رہیں گے اور ان سے مل کر رہیں گے یہ کون لوگ اس آیت کا مزدا کون عموم محدے سے مگر خاص طور پہ بخاری رحمت رابطہ صحیح بخاری اٹھائی اور صحیح مسلم اٹھائی اٹھائیے اب وہ غیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑی گئی وہ آخری لمن ہو لمبا یا لگ ہوئی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ اس آیت کا مزداق کون ہے سامنے سلمان فارسی بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لو کان رحیم و بثریہ لنا لہو رجل من قوم حادر اگر علم اور یہ دین اور ایمان سریا ستارے پر ہوا کہاں ستارے پر سب سے اونچا ستارہ تو اس شخص کی قوم پہ ایک شخص آئے گا اس شخص کس کی سلمان فارسی اس شخص کی قوم پہ ایک فرد آئے گا سریا تک جائے گا اور وہاں سے علم لے کر آئے گا سلمان فارسی امام بخاری کہاں گئے سرزمین بخارا میں اور سرزمین بخارا کا تعلق اسی سرزمین فارس سے وہ شخص کون ہے بعض حدیثوں میں رجال کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کی قوم کے بہت سے مرد آئیں گے اور علم اگر سریا پر بھی ہوگا وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں سے علم لے کر آئیں گے اس جماعت کے سرخیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے سرخیل امام بخاری رحمۃ اللہ نے سولہ سال تحصیل علم میں گزارے سولہ سال دس گیارہ سال کی عمر میں حفظ حدیث کا الحام نے کر دیا حفظ الحدیث وانا کتا میں کافی بچوں کے ساتھ تھا چھوٹے چھوٹے بچے مکتب مکتب اطفال میں اور اللہ نے اس عمر سے میرے دل میں حدیثیں یاد کرنے کی بات ڈال دی حدیثیں کرنے دس گیارہ سال کی عمر میں اپنے شہر بخارا کے کتنے سب سے ہی تھے سب کی حدیثیں حفظ محمد السلام کا بیان ان کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آئے امام بخاری ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر چلے گئے ابھی نو عمر تھے چہرے پر بال ظاہر نہیں ہوئے تھے کچھ دیر بیٹھے پھر چلے گئے ایک اور شخص آیا محمد السلام البرضی کے پاس اور محمد السلام نے فرمایا اگر تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تھوڑی دیر پہلے آ جاتا لڑائی تھا سبھی یا تو سبرینا الفا حدیث تو تو ایک بچے کو دیکھتا جو ستر ہزار حدیثوں کا حافظ ستر ہزار حدیثوں ایمان کرتا تو بخاری بخاری کیسے بنی اس کے بہت سے اسباب ہیں بہت سے عوامل امام بخاری کی سیرت رات بھر چلتی رہے ختم نہ ہو لیکن ابتدائی عوامل دو ہیں ابتدائی اسباب دو ہیں کہ بخاری بخاری کیسے ایک سبب ان کے والد کا ایک قول ہے ان کے والد کی برائی وہ بھی حدیث میں کچھ درد رکھتے تھے لیکن تاجر پیشہ تھے بڑے مالدار تھے جب ان کا انتقال ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سارے طبقے سارے ترکے جو میری جائیداد ہے اور میراث میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ایک درہم جس کے حرام ہونے میں شبہ بھی جس کے حرام ہونے میں شک بھی یعنی ایک تو ہے سراہد حرام ہو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کوئی مشکور اور مشکور درہم بھی میرے اس طرح میں موجود ہے یہ پاکیزہ رزم اور پاکیزہ مال بنیاد بنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پاکیزہ رزق حلال قصب حلال یہ بنیاد بنا یہ ایک اہم ترین عامل ہے آج نتائج حاصل کیوں نہیں ہو رہے لوگوں اپنے رزق کی طرف غور کرو ہم کیا کما رہے اور کیسا کما رہے ہمارے اسباب آمدنی کیا ہے ذرائع کیا ہیں وہ نتائج کیوں نہیں حاصل ہو رہے بخاری بخاری کیسے بنے یہ عظیم عامل ان کے والد کا قول اس سارے طبقے میں سارے ترکے میں ایک درہم مشبوح اور مشروب نہیں حرام تو بہت بڑی بات اور دوسرا سبب کیا ہے امام بخاری یتیج پیدا ہوئے دنیا میں آئے اس وقت تک والد کا سایہ اٹھ چکا تھا ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی قربان جاؤ ایسی ماں پر جنہوں نے علم کے دین کے نموش اپنے بیٹے کے دل میں تحریر کی یہ بیٹا ایک کورے کاغذ کی طرف ماں کے اب ماں جو چاہے لکھ جو چاہے تحریر کر دے امام بخاری کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت بڑی زاہدہ عابدہ اور تخمے والی خاتون تھی اللہ کا ذکر کرنے والی اور ایک ہدف اپنے سامنے رکھ کر اپنے بچے کی تربیت شروع کر دی کچھ عمر بعد امام بخاری نابینا ہو امام بخاری کی والدہ نے رات دعائیں کی کہ نہ میرے مقاصد اور تھے اپنے بیٹے کے لیے میرے اہداف دوسرے سے یہ نابینا ہو گئے معذور ہو گئے اللہ میرے بیٹے کی بنائی بحال کر دے اللہ رب العزت نے امام بخاری کی والدہ کی دعا قبول کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ بحال کر پھر ایسی آنکھیں دے دی ایسی بسارت دے دی امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر تاریخ کبیر امام بخاری نے کسی بدی کے نیچے بیٹھ کر نہیں لکھی چراغ کے نیچے نہیں لکھی بلکہ چاندنی راتوں میں چاندنی جو چاندنی کی ایک روشنی ہے چاند کی چاندنی وہ کتاب تعریف اللہ نے ایسی تیز عطا فرمائی یہ دو اہم ترین عوامل اس عظیم شخصیت کے پیدا ہونے میں ایک ان کے والد کا ٹوٹل ترکہ حلال دوسرا ان کی والدہ کی تربیت والدہ کی دعائیں تو ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی اس نے پوری دنیا کو منور کر دی ایک ایسی کتاب لکھی جو دنیا کے لیے میزان بن گئی میزان محد نے کہا اس حال میں راہنے کا قول ہے کل حدیث حدیث لا یعرف البخاری سب اصل جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث نہیں وہ حدیث نہیں اس کا کوئی اثر نہیں ان کی کتاب میزان بن گئی ماں بخاری کی پیچھے کس کا ہاتھ ہے ایک عورت اس عورت نے کیا کیا باہر نکل کر سیاست کی مجاہدے کی آج عورتوں کو بے پرد کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا جو کردار ہے وہ مردوں کے شانہ شانہ ہے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکالا گیا گھر کی چار دیواری سے نکل کر کیا کر لیا عورت نے یہ خاتون گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر ایک ایسی شخصیت تیار کی جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا پوری دنیا کو روشن کر دیا کون کہتا ہے کہ ایک عورت کا کردار مردوں کے شان کون کہتا ہے یہ جاہلیت کی سوچ ہے اور یہ عورت کی تزلیل والی سوچ ہے عورت کی عزت اس کے حجاب اور اس کی تقریر کے منافی سوچ ہے عورت گھر کی ملکہ ہے اور گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر وہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ جس کی مثالیں آپ نہیں دے سکتے عبد الرحمان بن فروخ جہاد کے لیے نکلنے لگے بیوی امید سے تھی ان دنوں شام کے علاقوں میں جہاد ہو رہا تھا مصروف تھے ایک میدان دوسرا میدان تیسرا میدان حتیٰ کہ کئی سال میدان جہاد میں بیت گئے پیچھے یہ بیٹا پیدا ہوا ربیع عبد الرحمان گھر سے نکلے اپنی بیوی کو تیس ہزار درہم دے کر گئے تیس بار دے رہا نہیں کب واپسی ہو یہ تم اپنے پاس رکھو اور گاہے ان کو خرچ کرنا اور کفالت کرنا اب کئی سال بیت گئے کئی سال بعد گھر لوٹے ایک مجاہدانہ شام کے ساتھ گھوڑے پر سوار نیزے کی انی سے اپنے گھوڑے اپنے گھر کے دروازے پر ٹھوکر لگائی اور دروازہ کھولا اور گھوڑے سمیت گھر میں داخل ہو شہر میں ایک نوجوان کو دیکھے آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میرے گھر میں یہ نوجوان تلوار نکالے اور بیٹا بھی کھڑا ہو گیا وہ نوجوان بھی کھڑا ہو گیا کہ میرے گھر میں تم آنے والے کو تھوڑا سا شور بلند ہوا اندر پردے میں ماں نے دونوں آوازیں سن لی اپنے شوہر کی آواز پہچان لی اور باہر نکل آئی بیٹا یہ آپ کا والد ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے دونوں بغل گیر ہوئے سفر کی تھکان تھی رات ہوئی شوہر نے بیوی سے تیس ہزار درہم حساب مانگا وہ پیسے کہاں خرچ کیے حساب مانگنا چاہیے ایک عورت کی تربیت کے لیے یہ ضروری سکتا ہے اور خاتون کو قطر اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے تیس ہزار درہم کا حساب بی بی نے عرض کی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کیجئے حساب آپ کو مل جائے گا ٹھیک آرام سے سوئے صبح فجر کے لیے مسجد نبی میں گئے مسجد نبی کے قریب ان کا گھر تھا دیکھا جو سلام پھرا نوجوان اپنے ہاتھوں میں قلم اور دواتے تھا میں دیوانہ مار آگے بھاگ رہے اور درس حدیث شروع ہو گئے اور علماء اور طلباء کا حلقہ قائم ہو گیا اور جو مدرس تھا اپنی صنعت سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں حدیثوں سے فقی استمباد کر رہے ہیں عبد الرحمان بن فروغ کچھ دیر بیٹھے اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے بیوی سے پوچھا آج کل مسجد نبی میں امام کون ہے مدرس کون ہے بڑا صاحب حدیث بڑا کا سینہ علم حدیث سے بھرا ہوا بیوی نے کہا آپ کے تیس ہزار درہم کا حساب دے بہترین وقت ہے وہ مدرس وہ محدث آپ کا بیٹا ربیہ ہے اور وہ تیس ہزار درہم میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر یہ خواتین جنہوں نے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر یہ کردار جو ہے وہ پیش کیا ربیت الرائے کون ہے امام دار الحجرا امام مالک کے استاد لیکن چراغ سے چراغ جل رہے اور کیسی شدے روشن ہو رہی اس محدث کے پیچھے کس کا کردار ایک خاتون تو خاتون کا کردار گھر سے باہر نہیں خاتون کا کردار گھر کی چار دیواری ہے جو کردار یہاں بیٹھ کے ادا کر سکتی ہے وہ باہر ادا نہیں کر سکتی ایسے ثبوت پیدا ہو سکتے ہیں جن کا کردار امت کے لیے مسل راہ بن جائے یہی میں ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو کروں گا جو اللہ کے فضل و کرم سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اور صحیح بخاری کی تکمیل کر کے میدان عمل میں آئیں گی اللہ ہم کو توفیق دے کہ اپنی شرعی حدود کو پہچانے آج عورتیں دعوت کی حجت لے کر شریعت کو پامال کر رہی ہیں میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو ٹی وی تک بھی آ رہی ہے درس دینے کے لیے ریڈیو میں دیتے اس کا جواب ایسی عورتیں جو دوسرے شہروں میں جاتی ہیں درس دینے کے لیے محرم کے بعد اس کا جواب یہ حدود پمال کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دی اور ایک عورت کب دائی بن گئی دائی تو مرد دعوت کا کردار تو مرد کو دیا گیا ہے عورت معلمہ ہو سکتی ہے مربیہ ہو سکتی ہے یا بعض حدود میں ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کہ عورت کا شرطن گھومنا دعوت دین کے لیے یہ کس نہیں جا سکتی امت کی پہلی محد سر امل مومن سجیدہ عائشہ عنہ دعوت دین کے لیے کہاں گئی کبھی آپ نے پڑھا ہو تاریخ میں مدینہ ان کا مستقر تھا کبھی درس کے لیے مصر گئی ہوں کبھی بسرا گئی ہوں کبھی بغداد گئی ہوں حالانکہ ان کا سینہ نبی اسلام کی احادیث کا خزینہ تھا کبھی گئی ہو ہاں عورتیں آپ کے پاس آتی انہیں حدیثیں سناتی بلکہ مرد بھی آتے تاج ہوئی اور گھر سے باہر بیٹھ جاتے جب ان کو احساس ہوتا کہ مرد بیٹھ گئے تو ایشا سے خرید رہنا ہے حدیثیں ان کو روایت کیا تو اپنی حدود کو پہچان شرعی حدود کو پامال کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میدان عمل میں اخلاص کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق دے اور اپنی شرعی حدود میں معصور رہے باقی آپ نے صحیح بخاری پڑھ دی اللہ کے فضل و کرم سے ایک آخری باپ باقی بچا اس بات میں ویسے مسائل بہت سے لیکن میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کیونکہ تمہید میں نے کافی پھیلا دی تین مرکزی باتیں اس بات میں ہیں باب و القیام اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قیامت کے حوالے سے عدل کا میزان ہم قائم کریں گے امام بخاری کا باب ہے امام بخاری کا باب ہے اور کتاب و عزیز بچی آپ نے پڑھی اس امام بخاری کا جو جو ایک طریق تھا اسلوب وہ آپ نے بار بار پڑھا کہ امام بخاری ہر بار قرآن کی آیت پر قائم کرتے اور قرآن کی آیت کا جو مضمون ہے اس مضمون کے مطابق حدیث لاتے ہیں بڑا مزہ آتا لذت آتا یہ اور باب یعنی قرآن سے باب لیا باب قائم کیا اور جو قرآن کا مضمون ہے اسی مضمون کے مطابق ایک حدیث دو حدیثیں تین حدیثیں لے کر آتے ہیں امام بخاری کا مقصود یہ ہے ہدف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کی دلالت ایک ہے دونوں کا مضمون ایک ہے کس بنیاد پر حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے جو بات یہاں قرآن کہہ رہے ہے ان سارے ابواب میں ان ساری آیتوں میں وہی بات وہی بات حدیث بھی تو کہہ رہی دونوں کی دلالت میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے ماں بخاری نے یہ نقطہ بڑی کامیابی سے واضح کیا ہے نا آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عدل کا نظام قائم کریں کہ مانا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی تولے جائیں گے اور انسان اپنی زبان سے جو جملے یا الفاظ ادا کرتا ہے ان کا بھی وزن یہ قرآن کی بات حدیث کیا ہے رسول اللہ کا فرمان کالم اثان حبیب الرحمان خفیف اثان خفیب فقیر اثان فل بیسان دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے اور زبان پر ہلکے اور کل جب وہ اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے بڑے بھاری ہوں گے تو قرآن اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے قرآن بھی یہ کہنا چاہ ہم اعمال اور اقوال کو تولیں گے حدیث بھی یہ کہہ رہے کہ یہ دو اللہ کے میزان میں تولے جائیں ان کا وزن ہوگا تو حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے یہ انکار کیوں حدیث کا مقام کم کیوں دونوں کا ایک ہی مدرول تو ہے کیا فرق ہے دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب توحید خاص طور پر پڑھ کر دیتی ہر ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہر ترجمے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی دو تین حدیثیں بیان کی گئی اور جو بات قرآن میں وہی بات حدیثوں میں ہے یہ واضح کیا کہ دونوں کا ایک ہی مدلول ہے اور دونوں کی ایک ہی دلالت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن آیتوں سے بات کیوں نہیں عام آپ کے ابواب اپنے ذاتی فقہی استمباسات اور اشتہادات کریں لیکن کتاب التوحید میں قرآن آیات سے بات کیوں نہیں ہر بات قرآن آیت سے ہر بات قرآن آیت سے باب قول ہی پائے رضا الموادی قسط یوم القیام باب قول ہی پائے وکان اللہ سمیع بصیر باب قول ہی پائے وکان اللہ عزیز حکیم ہر باب قرآن آیت سے اصل میں توحید کا مسئلہ یہ عقیدہ ہے عقیدے کا مسئلہ اور کچھ لوگوں کے ذہنوں کا خناس یہ ہے کہ وہ عقیدے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے اس بات کے لیے یا تو قرآن پیش کرو یا حدیث وہ پیش کرو جو بدواتے جو بدواتے امام و ٹھیک ہے ہم ان سارے اعتقادی مسائل میں قرآن پیش کریں مگر قرآن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لائیں گے جن کی ایک ہی دلالت ہوگی ایک ہی مضمون تاکہ تم کیسے لوگوں پر واضح ہو سکے کہ قرآن اور حدیث کے مضمون میں اور مدلول میں کوئی فرق نہیں امام بخاری کا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اللہ اللہ توفیق سے باقیرہ حدیث متواتر تو حدیث متواتر کیا چیز حدیث متواتر کیا چیز ہے اسے اتنا بڑا حلوہ کیوں بنا دیا گیا کیا صحابہ کے دور میں اصطلاح موجود تھی متواتر کی تابعین کے دور موجود تھی اتباع تابعین کے دور میں موجود تھی کہ حدیث متواتر سے عقیدہ ثابت ہو کیوں حدیث متواتر کیا ہے کہ جو سند کے طبقات ہیں ہر طبقے میں راگیوں کی اتنی تعداد ہو کہ اس تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن مثلا ہر طبقے میں بیس راگی پچاس راگی ستر راگی یہ بڑی تعداد اتنی بڑی تعداد جھوٹ نہیں بول سکتے اس حدیث کو ہم مانیں اگر ایک طبقے میں ایک ہی رانی یا دو رانی اس کو ہم نہیں مانتے یہ تفریق جہالت پر کھائے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث چلے پچاس صحابہ نے سنی ایک حدیث پچاس صحابہ نے سنی ٹھیک ہے اب وہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھیل گئے ان میں سے ایک صحابی مصر چلا گیا ایک بغداد آ گیا اور ایک جو ہے وہ بسرا چلا گیا ایک شام چلا گیا پھیل گیا اب سنا پچاس صحابہ ان میں سے ایک بغداد آ گیا بغداد آنے والے صحابی نے اہل بغداد کو وہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تو اہل بغداد کو سنانے والے کتنے لوگ ہیں ایک ہی متواتر ہے اہل بغداد کے لیے حدیث متواتر ہے یہ واحد ہے خبریں واحد تو کیا یہ حدیث جو عقیدے کے مضمون پر ہے ان کی حجت نہیں ہوگی حجت ہوگی یہ تفریق تم کہاں سے لے متواتر الحاد کی متواتر تو بعد کے دور میں ثابت ہوئی کتابوں کا دور آ گیا کتابیں حاصل ہوئی اب ماشاء اللہ لائبریری میں آج کا طالب علم داخل ہو جائے صحیح بخاری مسلم سیاستہ مسرت احمد تبرانی کبیر صغیر اوسط مسلم حاکم مسلم کمرہ کتابوں کے انبار میں اب وہ ایک حدیث ایک کتاب میں دیکھتے امام بخاری اس کو ابو حریرہ سے لائے امام مسلم اسے ابو سید خدری سے لائے ابو داود اسے عبداللہ عمر سے لائے فلاں مصنف اسے جناب جابر سے لایا فلاں انس سے لایا جمع کرتے کرتے پچاس سندیں آئے ہم نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے تو تواتر تو اس کا آج ثابت ہو رہا قرون اولا میں کہاں تھے قرون اولا میں حدیث احادی چلی ہم نے جب کتابوں کی چھان بین کی تحقیق کی آسانی تلاش کی تو ایک حدیث کے ہم کو پچاس رنگ مل گئی ستر سندے مل گئی جیسے رف الدین کی حدیث اس حدیث کی آسانی بے شمار ہے اور ہمارے اس کے تواتر کا دعویٰ کیے ٹھیک ہے جتنی آسانی اکٹھی ہوتی جائے بڑھتی جائے اتنا حدیث کی تقویت بڑھتی جائے گی لیکن حجت ہونے میں احاد اور کا فرق فرق یہ ہے ورنہ بغداد میں ایک صحابی پہنچا اہل بغداد کی وہ حدیث ایک صحابی کے ذریعے پہنچا متوادر نہیں حجت ہے یا نہیں حجت ہے اس کا متوازر ہونا تو بعد کے ادوار میں متاخرین کے جو ہے وہ تحقیق اور علمی کامشوں سے اس کا متوازر ہونا ثابت ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب قائم کیا ہم قرآن کی آیت سے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے عدل کا میزان چنانچہ اس میں آمار تو لے جائیں گے ہر شخص کے عمل تو لے جائیں گے اور یہ حساب کا ایک مستقل مرحلہ ایک مستقل مرحلہ حساب کا دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ تعداد اعمال کا نیتی اور گناہوں کی گنتی کا تعداد اعمال بہت سے لوگ تعداد اعمال میں ناکام ہو جائیں گے نمازیں پانچ پوری نہیں پڑے کبھی چار پڑی کبھی تین پڑی اعمال کی گنتی ہوئی پھر نمازیں پوری نہیں روزے پورے نہیں زکات دیتے تھے مگر ڈنڈی مارتے تھے زکات پوری نہیں امال کی گنتی ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری عمر ستر سال تھی ستر سال کے اتنے دن بنتے ہر دن کی پانچ نمازیں پوری کری ہاں پوری کری پوری کرو گے بہت سے لوگ یہاں ناکام ہو ستر سال عمر تھی پندرہ سال عمر میں بالغ ہوا تو پچپن سال ماہ رمضان آیا پچپن سال کے پورے روزے گن گنو یا گن کے دکھاؤ گن کے دکھا سکو گے تیرا مال ہم نے گن رکھا ہے تیرے پاس کروڑ کروڑہ روپیہ تھے جائیدادیں ان کی اتنی زکات بنتی ہے وہ پوری زکات گن کر دو مجھے پوری گن کر ثابت کرو یہ تعداد ہے ہمارا گنتی پوری کر سکو یہ ایک مرحل ہے دوسرا مرحل ہے اگر یہاں کامیاب ہو گئے گنتی پوری ہو گئی اب آگے بڑھا آگے یہ ترازو قائم یہ دنیا کا ترازو نہیں اتنا بڑا ترازو کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور آسمانوں کی ساری مخلوق اور ساتوں زمینیں اور زمینوں کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں سما جائے اس ترازو کی حیبت اتنی ہو اتنا بڑا ترازو اتنا بڑا میزان چنانچہ اب تک ان اعمال کی تعداد کا مرحلہ تھا شمار کا اب ان اعمال کے وزن کا مرحلہ ہے ان کو تولا جائے تولا کیوں جائے گا ہمارے ہاں صرف اعمال کی گنتی کافی نہیں ہے بلکہ گنتی کے ساتھ ساتھ تعداد کے ساتھ ساتھ ہم اعمال کا معیار بھی چاہتے ہیں معیار ترازو اعمال کو تولے گا معیار کو سامنے رکھے معیار کیا ہے معیار یہ ہے کہ یہ نیکیاں جو تم نے کی ٹھیک ہے تو پوری ہے مگر اخلاص کے ساتھ کی یا ریاکاری کے ساتھ کی یہ عمل کا معیار ہے کیا نیت سارے اعمال کی قبولیت اور سارے اعمال کی صحت انسان کی نیت پر ہے اور انسان کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا اگر نیت اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے گا اور اگر نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کی واہ دنیا کی شہرت دنیا کا مال دنیا کے عہدے اور دنیا کی شاباشیاں اگر یہ مقصود ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا اور ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا شرکا جو تم عمل کرو گے اس عمل میں میرا ہی ارادہ کسی اور کو ڈالو گے کسی اور کو شریک کرو گے کسی اور کی شراکت قائم کرو گے اللہ فرماتا کہ میں بے پرواہ ذات ہوں اس عمل کے تعلق سے حصے نہیں بانٹوں گا اتنا میرے لیے اتنا فلاں کے لیے بلکہ ترقت ہوں وہ شرکا ہو اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا یہ ضروری مرحلہ میزان میں صلاحیت ہوگی ہر نیکی کو تولے اس معیار کو سامنے رکھتے کہ نیکی کرنے والا مخلص تھا یا نہیں ریاکار تو نہیں تھا دوسری چیز نیکی کرنے والا نیکیاں کرتا نا بے بحاشا نیکیاں لیکن یہ نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا مخالف عطی اللہ عطی الرسول بلا سب سے اعمال اللہ اس کے رسول کی حفاظت کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عامل عمل لئی سا علی امرنا فو رد جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا چھپا نہ ہو وہ مردود ہے مردود کب ہوگا اسی میزان پر جب میزان میں اس عمل کو تولا جائے گا تو یہ عمل کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہوگا اور سنت کے خلاف ہوگا وہاں یہ عمل مردود قرار پائے اب یہ انسان اس کو اچانک بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے قل حل تو نبیكم من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا تمہیں بتائیں کہ بڑا خسارہ عمل کے باوجود کن کو لاحق ہوگا گھاٹا ہی گھاٹا نقصان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں عمل کرتے تھے محنتیں کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ جو کر رہے تھے بیکار کر رہے تھے سب برباد تھا مردود تھا جو کر رہے تھے بیکار جا رہے تھے اور وہ کہتے میاں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو دعوت دی جاتی اپنے اعمال کو اپنی نمازوں کو روزوں کو اپنے حج کو پیش کر کے دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر نہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو حج کا طریقہ سیکھ لو پیارے پیغمبر کی حدیث پر مشتمل کتاب لے لو تاکہ حج حج مصنون ہو نہیں ہم نے پڑھ لیا ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کتنی بڑی تضاد قرآن کہہ رہے جو کر رہے تھے بےکار جا رہے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ٹھیک کون کر رہے ٹھیک وہی کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے جس کا سینہ اور دل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت سے لبریز ہے جس کا عقیدہ یہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت نہ ہو اور جب کرنا ہے تو بالکل ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ اعجاز عاد الحدیث کا ہے ہمارے ہاں ہر عمل اجزاء کے ساتھ ہے اجزاء کے ساتھ ہے یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی صرف الحدیث کے میں ملے ہمارے ہاں نماز نہیں نماز نہیں صرف نماز نہیں بس نماز پڑھ لی ٹھیک ہے نماز ادا کر رہے ٹھیک ہے نہیں یہ کافی نہیں ہے ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے نماز کا قیام کیسے کیا تقبیر تحریمہ کیسے کی ہاتھ کہاں باندھے کہاں باندھے جہاں اللہ کے پیغمبر نے باندھے پھر وہ نماز درست ہے اور جہاں اللہ کے پیغمبر نے نہیں باندھے اگر وہاں باندھے وہ نماز باطل ہے سجدہ کیسے کیا رکوع کیسے کیا تشہد کیسے کیا ایک ایک عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ ہو یہ ہمارا ہے یہ ہماری تعلیم اور یہ میزان کے مرحلے میں دیکھا جائے کہ نیکیاں پوری تو ہیں بلکہ زیادہ ہیں فرض نمازیں بھی ہیں تہجد بھی ہے اور اشراق بھی ہے اور کیا کیا نمازیں بھی پڑھتے حالانکہ وہ ثابت نہیں نمازیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یا تو اخلاص نہیں اور اگر اخلاص بھی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا اتباع نہیں نمازیں پڑھی ضرور لیکن کیسے جیسے آباج داد پڑھتے ہیں باپ دادا پڑھتے ہیں برادری میں پڑھی جاتی ہے جیسے قوم پڑھتی ہے امام کی تعلیم ہے پیر و مرشد کی تعلیم ہے یہ کون سا ذوق ہے ایک ہی ذوق قابل قبول ہے کہ نمازیں پڑھتی ہے کیسے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھی ورنہ حا نے ایک بابا جی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے پوچھا کب سے پڑھ رہے ہو کہا بیٹا چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ ماں رہے تھا آپ نے چالیس سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی خیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو آپ کی موت اللہ کے بیگمبر کے دین پر نہیں یہ ہمارا یہ فیصلے اس مرحلے پر ہوں گے وزرے ہمارے المباحین القسط یوم القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا نظام قائم کریں گے اور یہ پھر نظام عدل کرے گا اعمال کو تولے گا اس معیار کے ساتھ عمل کرنے والا مخلص تھا یا نہیں اور عمل کرنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے رد کیا ہے کے جو میزان کو نہیں مانتے اپنے عقل کی جناب وہ کہتے ہیں نماز تولی کیسے جائے گی اس کا وجود تو ہے جس شے کا وجود نہیں اس کا وزن کیسے ہوگا کم وقتوں کو اتنا معلوم نہیں کہ وزن اعمال کی خبر کون دے رہے اللہ رب العزت اللہ کی قدرت میں شک کرتے ہو ان اللہ ہر شے پر قادر اس نے خبر دی ہم اعمال کو تولیں گے اللہ تولنے پر قادر کسی شے کا وجود ہو اسے بھی تولنے پر وجود نہ ہو اسے بھی تولنے پر قادر آج انسانوں نے یہ سارے کام کر دکھائے اللہ کی توفیق سے تھرمامیٹر انسان کی حرارت کو تولتا ہے حالانکہ حرارت کا وجود نہیں گاڑی کا میٹر گاڑی کی رفتار کو تولتا ہے حالانکہ رفتار کا وجود نہیں ایسے کئی ترازو بن چکے ہیں جو ایسی چیزوں کا وزن کر رہے ہیں جن کا وجود نہیں سنار کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو سونے کو تولتا ہے اور اس کی کھوٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے قیامت کے میزان عمل کو تولے گا عمل کی کھوٹ کو ظاہر کرے گا کھوٹ دو چیزوں کے ساتھ ہے یا ریاکاری کے ساتھ یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کے ساتھ یہ محتضرہ کا رد یا پھر ایک فرقہ جبریہ جبریہ میزان کے بنکر تھے وہ کہتے تھے کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے محض اور وہی کچھ کر رہا ہے جو تقدیر میں لکھا بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ یہ وزن اعمال کیوں ہے حساب کے لیے تو اگر انسان مجبور ہے باہر ہے تو اس کا حساب کیوں لیا جا رہا اس کے اعمال کیوں تولے جا رہے اس میزان کے دو پلڑے کیوں ہیں ایک میں نیکیاں ایک میں گناہ اور فیصلہ کیوں ہوگا اس وزن پر کیونکہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ تو دن الحسنات و سیاحت کہ قیامت کے دن اس میزان میں نیکی اور گناہ تولے جائیں گے مجھ حسنات ہو رہا سیاحت ہی مسقال حبت خردل دخل الجنت جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی وہ جنتی ہے اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ ہے پھر یہ فیصلے کیوں ہو رہے حساب و کتاب کیوں ہو یہ دو گمراہ فرقوں کا حقیقت میں رد ہے اس مقام متضلا کا بھی اور فرقہ جبریہ ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام عبرت کہ ہم اس مقام پر کامیابی کی سوچیں اور کامیابی کی فکر کریں بڑا یہ گمبھیر موقع ہے یہاں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے تو ہم اس مرحلے کی کامیابی کا سوچیں اور وہ کام کریں جن کاموں سے ہمارا حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے نیکیاں بڑھ جائیں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے ایسے بہت سے ہم خاص طور پہ توحید حدیث آپ جانتے ہیں کہ توحید کی ایک پرچی جس میں اشد اللہ لکھا ہوگا گناہوں کے ننانوے رجسٹروں پر بھاری پڑ جائے گی یہ سچی اور پکی گواہی نہ ایسی گواہی جو صدق پر قائم ہو علم پر قائم ہو اس میں چاہ نہ ہو اس میں کزت نہ ہو اخلاص پر قائم ہو ایک ذرہ برابر شر کی ملاوٹ نہ ہو یہ بڑی کارآمد گواہی قیامت کے دن جس شخص کے ننانوے گناہوں کے دفتر ہوں گے ایک اشد اللہ ایک پرچی میں لکھی ہے لیکن اس پر غالب آ جائے گی اس پر چھا جائے گی اور گناہوں کی پرتجے اڑ جائیں مانا توحید پر محنت کی جائے توحید پر محنت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم احمد کی کہ بخل بخل خمس ما خلفن فی المیزان پانچ چیزیں اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اپنی چار کرے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اور پانچویں چیز کیا ہے کسی شخص کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے تو اس کا یہ صبر بھی اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہو اسی طرح یہ حدیث جو آخری حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ کلی ہی حبیب نے الرحمن خفی بطان حبیب فقیر سبحان اللہ سبحان اللہ دو کلمے دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے اور کل میزان پر بڑے بھاری ہوں گے یہ دو یعنی تین اس کی تعریفیں ہیں ان دو کلمات رحمان کو پیارے اس میں کیا دعوت ہے جب یہ رحمان کو پیارے ہیں پھر اس کا تقاضا یہ کہ یہ کلمات ہمیں بھی پیارے ہوں ہمارا رب ان سے محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں ہم بھی ان کلمات سے محبت کریں اور محبت کا تقاضا یہ کہ ان کلمات کو پڑھیں خوب پڑھیں اثر سے پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں اور پھر یہ دو کلمات زبان پر ہلکے اس کا کیا تقاضا اس کا تقاضا یہ کہ یہ عمل بڑا آسان زبان پر ہلکے کوئی بڑی محنت شاخہ کی ضرورت نہیں ہلکے آسان کلمات اور پھر ہلکے اور آسان ہونے میں ایک اور ترغیب بھی ہے اور وہ یہ کہ بچوں کی زبان ہلکی ہوتی اور بھاری کلمات اٹھا نہیں سکتی یہ کلمات ہلکے ہیں بچوں کو یاد کراؤ کہ ان کو آسانی سے یاد ہو جائے یہ ایک ترغیب جب یہ دو کلمات ہلکے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ کلمات یاد یہ دو تعریفیں ہو گئیں رحمان کو پیارے زبان پر ہلکے اور ثقیل نے فلم میزان کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا میزان قائم ہوگا کہ دو کلمات اللہ کے میزان میں بڑے بھاری یہاں جو حدیث ہے یہ باپ سے مطابقت کہ اللہ کا میزان حق ہے اس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اور انسانوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے جو زبان سے باتیں کرو گے ذکر و اذکار کرو گے وہ بھی تولے جائیں گے اگر اس زبان پر غیبت ہوگی گالی گلوچ ہوگی چگلی ہوگی جھوٹ ہوگا جھوٹی قسم ہوگی جھوٹی گواہی ہوگی تو یہ ساری باتیں گناہوں کے پلڑے میں ڈال کر تولی جائیں گی اور اگر اس زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا قرآن کی تلاوت ہوگی کلمہ خیر ہوگا نصیحت کی باتیں ہوں گی یہ ساری باتیں اللہ کے میزان میں حسنات کے پلڑے میں ڈال کر تولی جائیں گی اور ان کا سلا اور اجر بندے کے لیے قائم ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اخروی میزان کی تیاری کریں تیاری کیسے کریں اپنے ایک ایک عمل کو پرکھیں اور چیک کریں شریعت کے مطابق ہوں اور واقعی وہ نیکیاں ہوں تاکہ اللہ کے میزان میں جب تولا جائے جائے تو وزن بڑھ اور جو بات اپنی زبان سے کریں ایک ایک جملے کو شرعی میزان پر تولے ایک ایک جملے یہ تقاضا ہے اس حدیث کا کہ ایک ایک جملے کو شرعی میزان پر تولے اور پھر ادا کرے ورنہ وہ جملہ جو خلاف شریعت ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ان رجول شروع ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ جنت والے کام کرتے کرتے وہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے ایک بالشت کے فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک بالشت اتنا قریب پہنچ چکا لیکن سب میں تکل رہا ہوں بے تحوی بھی فدار جہنم سب خریف ہے پھر وہ ایک جملہ اپنی زبان سے ایسا ادا کرتا ہے کہ وہ ایک جملہ اسے جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتے ایک جملہ تو ایک ایک جملہ شرح نظام پر تول کر ادا کر اس آخری باب کا یہی مقصود و مدعا ہے کہ اللہ کا میزان جب قائم ہوگا تو انسانوں کے اعمال و اقوال اس میزان میں تولے گا اچھے بھی اور برے بھی دو پلڑے ہیں اچھے پلڑے میں اچھے اعمال ہوں گے اچھے اقوال ہوں گے اور برے پلڑے میں برے اقوال اور برے اعمال ہوں گے پھر وزن ہوگا اور جیسا وزن کا نتیجہ ہوگا ویسا انسان کا فیصلہ ہوگا ایک رائے کے دانے کا فرق بھی یہ میزان ظاہر کرے گا اتنا تحقیق اور باریک بینی پر یہ فرق جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور سامنے ہے تو یہ اہم ترین تقاضے اس میزان کے تعلق سے ہمیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے چاہیے اور اس طرح ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے اور ہم اس صحیح بخاری سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے والے بن جائیں پڑھیں پڑھائیں یہ مدارس دینی مدارس قائم و دائم رہیں اور اپنے مشن میں رواں دھما رہیں تاکہ یہ علم پھیلتا رہے علم پڑھا جائے پڑھایا جائے یقیناً یہ مدارس ہی وہ مقام ہیں جہاں طالب علم یا طالبات روزانہ اللہ کے رضا میں اضافے کا موجب بنتے ہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ہو مان لا یشبائیں دو حریص کبھی سیر نہیں ہو سکتے ان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا منہوم ان دنیا ایک دنیا کا حریص دو لسیاں گئی لیکن پیٹ نہیں بھر لو خان علی نے آدم واضح نے ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں دو وادیاں سونے کی بھری مل جائیں تو وہ صبر و شکر نہیں کرے گا بلکہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کی فکر شروع کر دے بلا ابن ابن آدم آدم علت ہو کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے دنیا دنیا دنیا کرتا رہے گا اپنی آخمت کو فراموش کر دے گا اور ایک دن اچانک یہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور قبر میں پہنچ جائے گا اب قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی تو دو حریص ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ایک دنیا کا حریث اور ایک علم کا حریث علم کی حریث کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور رسول اللہ نے فرمایا وہ اما صاحب العلم جو علم کا حریث ہے وہ روزانہ رحمان کی رضا میں پڑھتا جاتا ہے کیونکہ علم روزانہ حاصل کرتے اس کی پیاس ہی ہے آپ مدارس میں جائیں مدارس میں ہلکے کھائیں یہاں صحیح بخاری پڑھ گیا صحیح مسلم ابو داود نسائی ترمز ابن ماجہ قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ طلبہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں کتنا علم ایک دن میں وہ سمیٹتے ہیں جس قدر علم میں اضافہ ہوتا ہے اس قدر رحمان کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے یہ مدارس کی شان ہے میں علماء سے عرض کروں گا کہ پورے اخلاص کے ساتھ مدارس سے منسلک رہیں منتظمین سے عرض کروں گا کہ جو بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں سب سے بڑی آپ کی نیکی یہ مدارس ہے اور اہل خیر سے عرض کروں گا جو تعاون آپ کرتے ہیں سب سے گرا قدر آپ کا تعاون علم کے ساتھ ہے مدارس کے ساتھ ہے کخت و عالم اور متعلم اور مستم بلا تکن رانی متحل اور بعض اقوال میں اور محب بن یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علم کا سننے والا بن جاؤ یا علم سے محبت کرنے والا بن جاؤ اور کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ تو علم سے تعلق علم سے تعلق علم سے تعلق یہ ہماری وہ متاع نفیس ہے متاع عزیز ہے تو یہاں بھی سعادت کا باعث ہے اور قیامت کے دن بھی کامیابی کا باعث ہوگی حقول قوری رب بستفر Ya l